اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے